ہم سبوں کو دس دن تک اپنے گھر میں رہنے کی توفیق دی اور اعتکاف کا موقع دیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نیکی کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے چیز اللہ تعالی کی قبولیت ہے بڑے سے بڑا عمل چھوٹا ہے اگر اللہ اسے قبول نہ فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بہت بڑا ہے اگر اس پر اللہ کی قبولیت کی مہر لگ جائے یہی وجہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جب اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ اسرار کے ساتھ قبولیت کی دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انت العليم اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو خان کعبہ کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ ہزاروں سال گزر گئے اور اس کی مقبولیت میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جاتا ہے اصل چیز اعمال میں قبولیت ہے اسی لیے ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنے کے بعد انسان کو اس عمل کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوا یا نہیں اللہ کی رحمت سے یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا اور اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کی وجہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ عمل کو رد نہ کرنا قرآن پاک میں ہے خشیت اللہ کے اچھے بندے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ڈرے سہمے رہتے ہیں جب یہ آیت دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے تو میں عائشہ نے کہا اللہ کے پاک رسول وہی لوگ جو چوری کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں وہی تو اللہ سے خوف زدہ ہوں گے اس کے عذاب سے ڈریں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آیت نماز پڑھنے والوں تلاوت کرنے والوں ذکر کرنے والوں کے بارے میں کہ وہ اچھے اعمال تو انجام دیتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل اللہ تعالیٰ رد نہ فرما دے یہ آیت ان کے بارے میں کہ وہ اپنے پروردگار کی خشیت سے سہمے رہتے تو اللہ نے توفیق دی اللہ کا کرم ہے اور اللہ اگر قبول فرما لے تو یہ اس کا مزید احسان ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ محروم نہیں فرمائے اللہ اکبر کروں کے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان تربیت کے لیے صرف ایک مہینے کے روزے صرف ایک مہینے کی ترابی مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی احتیاط اور تقوی والی بنا لے اور اسی کو بزرگوں نے اس طرح سکھایا ہے کہ جس انسان کی زندگی رمضان کے جیسی ہوگی اللہ اسے عید جیسی موت عطا فرمائے گا جو رمضان کی طرح زندگی گزارے گا اللہ اسے عید کی طرح کی موت عطا فرمائے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو تو جو توبہ ہم نے یہاں رہ کر کی ہے یہاں سے جانے کے بعد اس پر جم جائے گا اگر ہم نے یہاں اچھا وقت گزارا اور احتکاب کے بعد ہم پھر لوٹ کے اپنے گناہوں کی طرف تو یہ علامت تھے کہ ہم نے احتکاب کی تربیت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں ایک ایک گناہ سے نفرت کرنے کی عادت ڈالو اور اور عبادت کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ سے ماننے کے اہتمام ہو ابھی بھی ہم ان شاء اللہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ اس احتکاب اور رمضان کی آخری دعا ہوگی اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی زندگی کے آخری رمضان کی آخری دعا کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے اس لیے اللہ سے تڑپ کر مانگنا چاہیے اور اللہ پاک سے اس موقع پر ہم کو انتہائی آجزی کے ساتھ اپنی تمام ضرورتوں کا بالخصوص آخرت کے کامیاب ہو جانے کی دعا اور التجا کا اہتمام کرنا چاہیے دعا وہی قبول ہوتی ہے جو انسان سچے دل سے کرتا ہے غافل دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرواتا غافل دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا سچے دل سے کی جانے والی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں رویا کرو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو اور خود آقا علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ جب آپ رات کی تنہائی میں دعا مانگتے تھے تو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی اور بسا اوقات آنسو مسلح پر گرنے لگ جاتے تھے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کہ لبو عزیز ان کا عزیز مر جمین بکا کہ آپ کے مبارک سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی میں پانی ابلنے کی آواز ہوتی کوئی برتن جس میں پانی ہو اور آگ پر رکھ دیا جائے تو جیسے اس کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے حضور کے مبارک سینے سے ویسے رونے کی آواز نکلتی تھی ایک موقع پر آپ نے اونٹ پر سوار ہو کر دعا مانگی ایک سفر میں اونٹ پر تھے اور دعا مانگی اور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جس اونٹ پر سوار تھے اس کے نیچے زمین پر آپ کے آنسوؤں کے قطرات زمین میں جذب ہوئے یعنی آپ کے جسم سے ہوتے ہوئے زمین پر گرے اتنا روئے یہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا تھا جو انبیاء کے تاجدار تھے ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس قدر روتے ہیں آجزی کرتے ہیں ہم آپ تو بہت زیادہ گنہ ہیں ہمارے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر گناہ کا داغ نہ لگا ہو ہمارے اخلاق اچھے نہیں معاملات صاف نہیں نہ جانے کتنی ضرورتیں ہماری ہیں اس لیے ہمیں تو بہت زیادہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں تشریف لائے تھے پہلی جنگ لڑی جانے والی تھی اسلام اور کفر کے درمیان صحابہ صرف تین سو تیرہ تھے دشمنوں کا بہت بڑا لشکر تھا ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سخت میں کھڑا کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کر کچھ دور پر تشریف لے گئے وہاں آپ نے دعا مرنا شروع کیا اور بہت روئے بہت روئے اور دعا مانگتے رہے مانگتے رہے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا مانگ گئی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے باقی صحابہ بہت دور پر تھے اور حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں دعا کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض أبدا اے اللہ اگر آج اس مختصر سی جماعت کو تو ہلاک کر دے گا تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت تأثر سے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر جھک گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا حسب کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول اب بس کر اب اللہ کی مدد آئے گی اب آپ آگے کچھ مت ارشاد فرما دیں آگے وقت پر انہوں نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے رسول اب بس کر دیں اس کے آگے آپ مت کچھ ارشاد فرما طرح دعا مانگی اور جو جو مشکل وقت حضور کی زندگی میں آیا آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور ایسی دعا مانگی کہ ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں کے آنسو پر صبر نہیں ہوتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور آپ کو ستایا گیا ایک دو دن کا قصہ نہیں ہے ہم لوگ سنتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک دن گئے ہوں گے دوسرے دن چلے آئے ایسا نہیں ہے پندرہ دن یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائٹ میں رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور لوگ ان کو ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے اور باش دڑکوں کو پیچھے لگا دیتے تھے جو ان کو پتھر مارتے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی ایک لکما کھلانے والا نہیں تھا کیسے وقت گزارا ہوگا آپ تصور کیجیے پھر جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور بہت دل برداشتہ ہو گئے اور یہ کیفیت ہو گئی کہ چند قدم بھی آپ چلتے تھے تو گر پڑتے تھے پھر وہ آباش لڑ کے آپ کو کانڈوں میں ہاتھ دے کر اٹھاتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھر پیچھے سے پتھر مارا جاتا جب بالکل عاجز ہو گئے تو زخمی حالت میں آپ نکلے آبادی سے باہر واپسی کے ارادے سے انگوروں کا ایک باغ تھا اور میں طائف جا کر انگوروں کے اس باپ کے بچے کچھ آسان کو دیکھ کر آیا اور جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو مجھ سے اپنے آنسو پر صبر نہیں ہو سکا کچھ آثار باقی رہتے ہیں بس وہاں آپ تشریف لائے خون بہ رہا تھا بے بسی کی حالت تھی آپ انگور کے باغ میں داخل ہوئے اور جا کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جوتیوں میں خون بھر گیا تھا آپ نے جوتیاں اتاری تو آپ کے پیر کی چمڑی بھی نکلی اور پھر خون جاری ہو گیا یہ منظر اتبا نے دیکھا جو انگوروں کے باغ کا مالک تھا وہ بھی کافر مشرق تھا لیکن جب یہ کیفیت اس نے دیکھی تو اس کا بھی دل بھر آیا اس سے رہا نہیں گیا اس نے اپنے غلام اداس کو بلایا اور کہا اداس ایک رکابی میں اچھے اچھے انگور رکھ کر لے جاؤ اور اس شخص کو دے دینا جو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور کہہ دینا کہ آپ کو رشتہ داری کی قسم یہ انگور واپس مت کرنا آپ کو رشتہ داری کی قسم ہے انگور واپس مت کرنا اداس گئے انہوں نے پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا انگور اٹھایا آپ نے تو جسم اللہ پڑھی تو اداس حیران رہتے انہوں نے کہا کہ یہ لفظ کہہ کر یہاں کے لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہیں اور کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا ہاں میں نینوا کا رہنے والا ہوں تو آقا علیہ السلام نے کہا وہ تو ہمارے بھائی یونس کا شہر ہے یونس علیہ السلام کا شہر ہے حیران ہو گئے انہوں نے کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا مجھ سے زیادہ ان کو کون جانے کا وہ بھی پیغمبر تھے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں وہ میرے بھائی تھے بس ارداس قدموں میں گر پڑے چومنے لگے اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا طائف کے لوگ محروم رہ گئے باغ میں کام کرنے والے ایک غلام کو حضور کے دست مبارک پر اسلام لانے کی توفیق ملی اس موقع پر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وقت تھے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور زخمی حالت میں دعا مانگی عجیب دعا مانگی اللہ قوتی اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ آپ مجھ کو کس کے سپرد کر رہے ہیں کسی دشمن کے جو مجھ پر ظلم کرے یا کسی دور دراز انسان کے جو میرے ساتھ برا سلوک کرے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اور پوری دنیا ناراض ہو جائے تو مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں اس وقت تک آپ کو راضی کرنے کی کوشش میرا فرض ہے اللہ نیکی پر چلانے والی اور برائی سے بچانے والی کوئی طاقت آپ کے علاوہ نہیں یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب بھی دعا مانگیں تو آجزی کے ساتھ مانگیں رو رو کر مانگیں جو گڑا کر مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے التجا اور دعا کا اہتمام کریں اس موقع پر ہم سب انشاءاللہ ابھی دعا مانگیں گے تمام برفومین کے لیے دعائے مغفرت اور تمام بیمار لوگوں کے لیے دعائے صحت کرنی ہے بالخصوص ہمارے پرشید گرامی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب حضرت مولانا سجاد رحمانی صاحب کے لیے دعائے صحت عافیت کریں اور بھی ہمارے جو مشائق قابل بیمار ہیں ان کے لیے بھی جو ہمارے اساتذہ مشائق بزرگان دین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے اور پوری کی ضروریات کے لیے صادق بھائی مرحوم ان کے لیے مقصرت کی دعا کرنی اس کے عبد الظیم ملی صاحب کے والد کی صحت کے لیے کوئی موتقف ہیں ان کے لیے ان کی کسی ضرورت کے پورے ہونے کے لیے دعا کرنی اسی طرح تمام حضرات جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں صحت عافیت کرنی ایک ضروری اعلان اس موقع پر یہ بھی کرنا ہے کہ آپ حضرات جس طرح یہاں رہ کر آپ لوگوں نے تربیت حاصل کی اسی طرح ہر مہینے اصلاحی مجلس کا اہتمام خانقاہ کی جانب سے کیا جاتا ہے آپ تمام حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ اصلاحی مجلس میں شریک رہیں ملتے جلتے رہنے سے اور نیکی اور ہدایت کی باتیں سننے سے انسان پر اثر ہوتا ہے تو پوری کوشش کریں گے شہر کے لوگ بھی اور بیرون شہر سے آئے ہوئے لوگ بھی کہ اصلاحی مجالس میں بھی ان کی شرکت ہوتی رہے سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اصلاحی مجلس ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو ہوتی ہے ان شاء اللہ آئندہ جو مسجد ہوگی وہ چھ اگست کو عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگی کی مسجد مسجد نام نام ہوگی انشاءاللہ شاء کی نماز کے بعد سے لے کر قیام کے ساتھ دوسرے دن اشراک تک کی مسجد ہوتی ہے اس میں تمام حضرات شرکت کریں جو بیرونی حضرات ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہوں تو آنے سے ایک دو روز تک رابطہ کر کے یہاں پر انتظار دیتے ہیں اسی طریقے سے ہر سینسٹر کو بعض نماز عشاء شاہی مسجد میں شاہی مسجدوں کی تنظیم واقع ہیں وہاں پر حضرت کا درد قرآن ہوتا ہے اس میں بھی سارے حضرات پہنچنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے وہ حضرات جو حضرت کے مرید ہوئے ہیں وہ اس کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت نفع ہوگا اور دوسرے حضرات بھی ہر سنیچر کو بعض نماز عشاء شاہی مسجد میں درس قرآن میں پہنچنے کی فکر کریں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 ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ اے پاک پر آپ ارحم الراحمین ہیں آپ اکرم الکرمین ہیں آپ ذل جلال ہیں آپ پاک پر وردگار ہیں ہم خطا کرنے والے ہیں آپ بخشنے والے پر وردگار ہیں اللہ اللہ سب سے بڑھ کر طاقت و قوت آپ کی ذات عالی میں ہے اللہ پورے نظام کائنات کو آپ ہی چلاتے ہیں انسانوں اور جناتوں کے خالق و مالک آپ ہیں اللہ اللہ دنیا اور سمندروں کو جاری کرنے والے آپ ہیں اللہ آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھانے والے آپ ہیں زمین کو فرش بنا کر بچھانے والے آپ ہیں اللہ تمام کائنات کی چیزیں آپ ہی کے نام کا کلمہ کرتی ہیں اور آپ ہی کے نام کی تصویر بیان کرتی ہیں اللہ کوئی پتا آپ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا کوئی ذرہ آپ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اللہ زندگی اسی وقت ملتی ہے جب آپ چاہتے ہیں اور اسی وقت موت آ جاتی ہے جب آپ کا آپ حکم فرماتے ہیں زندگی دینے والے آپ موت دینے والے آپ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والے آپ قرآن اتارنے والے آپ ضرور جیل تورات اتارنے والے آپ جبرین و میکائل کے رب آپ اسراکیل کے رب آپ ابراہیم و اسماعیل کے رب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب آپ اللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے آپ ہی کے در سے ملا ہے اور جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا اللہ ہم آپ کے دیے ہوئے دیپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اللہ ہم سے بڑا مجرم اور گنہگار اور کون ہوگا کہ آپ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ ہی کی ناپروانی کرتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا حکم توڑتے ہیں آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کی شریعت کو پیروں سے رون دیتے ہیں اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو چکے ہمارے نام اعمال کیا ہو چکے اللہ جسم کا ایک ایک حصہ داغدار ہو چکا زبان گناہوں سے آلودہ ہو چکی آنکھیں گناہوں سے بھر چکی اللہ یہ تو آپ کی ستاری اور وفاری ہے کہ آج تک آپ نے ہمیں گناہوں پر سزا نہیں دی اللہ اگر آپ گناہوں پر پکڑ لیتے ہیں تو گناہ کرتے وقت آسمان سے ہم پر بجلی گرا دیتے ہیں اللہ یا زمین زمین کے اندر ہم کو پھنسا دیتے ہیں یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے بنا کرتے وقت بینائی چھین لیتے ہیں اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنکھوں سے محروم ہیں ہاتھ میں جی رات لے لیے در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں جمع کے دن مسجد کے دروازے میں کھڑے رہتے ہیں اور جب مسلم نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو کچھ دے دو اللہ اگر آپ گناہوں پر پکڑ لیتے تو آنکھوں کی بیماری چھین لیتے یا زبان سے قوت گوائی چھین لیتے مگر اللہ آپ کتنے کرم کرنے والے ہیں اللہ آپ کتنا رحم کرنے والے ہیں اللہ آپ کتنا معاف کرنے والے ہیں اللہ آج تک آپ نے ہمیں معافی کیا ہے آج تک آپ نے ہمیں نظر انداز ہی کیا ہے گناہوں کی طرف سے نظر پھیر لی ہے اللہ اللہ ہم موسا خزر علیہ علیہ السلام کے واقع میں قرآن میں پڑھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے تین مرتبہ خزر علیہ السلام کا حکم توڑ دیا تھا تو تیسری بار کے بعد حضرت موسا کے خزر نے کہا تھا او موسا میرا تیرا ساتھ نہیں ہو سکتا جا تو اپنے راستے جا میں اپنے راستے جاؤں اللہ تین مرتبہ حکم توڑنے پر علیہ السلام نے نے یہ کہہ دیا تھا اللہ ہم تو ہزاروں مرتبہ آپ کا حکم توڑا ہے ہزاروں مرتبہ آپ کی شریعت کا امر توڑا ہے مگر اللہ آج تک کبھی آپ نے یہ نہ کروایا کہ جاؤ تم میرے بندے نہیں ہو اللہ آج آج بھی آپ یہی کہہ کر پکارتے ہیں کہ یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے وہ گنہگار بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ ہم جیسے مجرموں کو آپ اپنا کہہ کر پکارتے ہیں اللہ ہم جیسے مجرموں کو آپ اپنا بندہ کہہ کر پکارتے ہیں اس سے بڑھ کر کرم کیا ہوگا اس سے بڑھ کر رحم کیا ہوگا اللہ اللہ آپ کو اسی رحم کا واسطہ اسی وقت ہم سب کو معاف فرما اسی وقت معاف فرما ابھی معاف فرما مخترت فرما مخترت فرما مخترت فرما مخترت فرما اللہ رمضان کا آخری دن ہے آخری آخری ہیں صاحب کا آخری مرحلہ ہے اللہ اللہ ہم آپ کے آپ سے رشتے کر اپنے گھروں سے جانے والے ہیں اللہ اللہ اللہ اب آپ کے گھر کی مہمانی سے رخصت ہو کر جانے والے ہیں اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی غریب سے غریب شخص کے گھر پہ چلا جاتا ہے مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور جب وہ مہمان رخصت ہونے لگتا ہے تو وہ میزبان اپنے مہمان کو کچھ تحفہ بھی دیتا ہے اللہ آپ سے بڑھ کر میزبانی کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اب آپ کے مہمان جانے والے ہیں اللہ اپنے کرم سے محفوظ کا تحفہ کا کرنا رحمت کا تحفہ عطا فرما بخشش کا تحفہ عطا فرما ہدایت کا تحفہ عطا فرما گناہوں کی معافی کی قبولیت کا تحفہ عطا فرما اللہ اسی وقت زندگی کی تبدیلی کا تحفہ عطا فرما مغفرت کا تحفہ عطا فرما نمازوں کے خوشبو خضو کا تحفہ عطا فرما اچھے اخلاق کا تحفہ عطا فرما برے اخلاق سے حفاظت کا تحفہ عطا فرما اللہ رخصت وقت فرما اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیجیے اللہ بھیجیے اپنے فرشتوں کو اور کہیے کہ میرے میرے دنگار بندے دس دن تک میرے در پر آ کر پڑے رہے اس امید میں آئے تھے کہ ان کو بخش دیا جائے گا مگر ان کے ان کے امان اعت میں بھی ایسے نہیں ہوئے کہ ہم کو ان پر پیار آ جاتا ہے مگر اب وہ رخصت ہونے والے ہیں اب ہم کو شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ جاؤ پر جاؤ تو کہہ دینا کہ تم بخش جانے کے لائق تو نہیں تھے مگر کریم رب نے اپنے کرم کے سطح میں معاف کر دیا اللہ اعلان کرا دیجیے اعلان کرا دیجیے اعلان کرا دیجیے اللہ اللہ اعلان کرا دیجیے بس اسی وقت اعلان کرا دیجیے معاف کروا دیجیے اللہ معاف کروا دیجیے اللہ معاف کروا دیجیے توبہ قبول کروا دیجیے ہماری مقصرت کروا دیجیے ہمارے ماں باپ کی مقصد کروا دیجیے اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر پر بڑا انسان ہے انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے پیاسا رہ کر پلایا ہے جینے میں سو سو کر ہمیں ہمیں سوکھے میں سلایا ہے نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہے اللہ ہم ان کے احسانات کا اچھا بدلہ نہ چکا سکے نافرمانی ہو گئی دل دکھا دیا اللہ ہم ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کر دیا کبھی گاڑی زبان سے نکل گئی اللہ اللہ ہم بار ہے اللہ ہم ہے ہمارے ماں باپ کو ہم راضی اور خوش کرنا راضی اور خوش کرنا راضی اور خوش فرما ان کے احسانات کا بہترین بدلا کا فرما اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے اس اس مدلے میں کتنے علماء استاد ہیں اللہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ہیں طلبا بھی ہیں جو ابھی بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اللہ ہمارے ماں باپ نے تو اور بڑی قربانی دی اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر ہمیں مدرسے میں اپنی آنکھوں سے دور پڑھنے کے لیے بھیج دیا اللہ ہماری امی ابو کو یاد آتی ہوگی ہمارے ابو رات کو تکیے میں بھی چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے صبح ان کی آنکھیں سرخ سرخ ہوتی ہوں گی گھر کے لوگ پوچھتے ہوں گے کیا ہوا تو سر درد کا بہانا کر کے ڈال دیتے ہوں گے کیسے بتاتے ہیں کہ مجھ کو اپنے پیارے بچے کی یاد آ رہی تھی اور اسی کی یاد میں میں رویا ہوں اللہ صبح کا دن کے وقت ہماری امی کو یاد آتی ہوگی اللہ وہ سوچتی ہوگی کہ میرا بچہ یہاں تھا تو میں اس کے کپڑے دھل دیتی تھی میں اس کا سر دبا دیتی تھی جس کر دیتی میں درد تمہیں کون دیکھتا ہوگا کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا بیمار ہوتا ہوگا تو کون دوا کھلاتا ہوگا اللہ کو دیکھ کر ہماری امی کے مبارک میں آتے میں جذب ہوتے ہوں گے اللہ ہمارے ماں باپ نے کربہ نہیں دے کہ ہمیں حافظ بتایا اللہ کی مسجدوں کے مسئلے پر کھڑے ہونے کے جائے بنتا ہے اگر وہ قربانی نہ دیتے تو شاید ہم کسی کھیت میں ہر چلاتے ہوتے اللہ اگر ان کی قربانی نہ ہوتی تو کئی ہم چلا کر مزدوری کرتے ہوتے اللہ اگر ان کی قربانی نہ ہوتی تو ہم کسی دکان پر بیٹھ کر تجارت کرتے ہوتے یار اللہ یہ عزت آپ یہ سہولت جو کچھ حاصل ہے ماں باپ کی قربانی کا نتیجہ ہے یار اللہ ہمارے ماں باپ ان کو کرنا کرنا معاف فرما پیارے رب معاف فرما معاف فرما اگر وہ حیات تو تم کی عمر میں برکت عطا فرما دنیا سے جا چکے ہو تو ان کے قبروں کو نوٹ سے منور فرما نور نوٹ سے منور فرما بخشش فرما ان کے قبر کو بت زبریاتی جنت بنا جنت کے بابوں میں سے ایک باغ بنا اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اپنے مرحوم ماں باپ کی یاد دل سے نہ نہیں ہونے پاتی اللہ اب ہمیں کتاب سے رخصت ہو کر گھر کو جانے والے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو تو ان کے ماں باپ مل جائیں گے محبتیں شفقتیں مل جائیں گی مگر اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ احتساب سے اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے ان کے بیوی بچے بھائی بہن مل جائیں گے مگر ماں باپ نہ مل پائیں گے اللہ وہ اثرت بڑی نظر گھر کے ذرے دیوار پر ڈالیں گے سوچیں گے آج ابو ہوتے تو کتنا خوش ہوتے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیتے پریشانی چون لیتے کہا تم نے ہمارے لیے بہت امی ہوتی تو اپنے آ کر کے ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دیتی میرے سر کو اپنے دانوں پر رکھ لیتی سر کو سہلاتی جاتی اور سوچی نے کہا دس دن سے کچھ کو دیکھنے کے لیے طرف گئی تھی دس دن کے بعد تو ہی شکل نظر آئی ہے خود لوگ نے بنا بنا کر چھوڑتی ہوں کہا دس دن سے کچھ کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکی تھی بہت دل دل دن تھا رنجیدہ تھا اللہ میں تو محبت سے محبت ہوتی ہوں اللہ جن کے کروڑ سے آپ نے سایہ اٹھا لیا اپنے فرم سے ان کے ماں باپ کو جنت نصیب کروا جنت نصیب فرما جنت نصیب فرما عطا فرما ان کے عزل میں آسان فرما اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما ہماری توبہ کو قبول فرما ایک ایک گناہ کو معاف فرما آئندہ زندگی میں تعاق عبادت کا جذبہ عطا فرما توفیق نصیب فرما اللہ ہم محتاج بندے ہیں اللہ ہماری کوئی ضرورت آپ کے حکم کے بغیر نہیں پوری ہو سکتی اللہ محتاج ہے فقیر ہے سنگت مست ہے ہے سواری ہے اللہ اتنا بڑا مجمع فقیروں کا آپ کے در پر حاضر ہے افطار کا وقت کہیں ہے رمضان کی آخری ساتھ ہے قبول تو دعا کا وقت ہے اللہ ہم سب فقیروں کی دعا کو سن لے ہماری انتظار کو قبول فرما انتظار کو قبول فرما کو بہتر کرنا اللہ اتنے سارے فقیر اگر کسی کسی سخی کے دروازے پر چلے جائیں اور اس سے دس روپے کا سوال کرے تو اللہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے سے خالی ہاتھ لوٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھے گا اللہ آپ تو سخی ہو کے سختی ہے آپ بادشاہ ہو کے بادشاہ ہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دینا آپ کے لیے اس سے کہیں زیادہ آسان ہے ہے جتنا کسی سخی کا دس روپیہ فقیر کو دے دینا آسان ہے اللہ آپ معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا ہماری بگڑی بن جائے گی ہماری آخر سمر جائے گی معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ ہم سب کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اچھے اخلاق عطا فرما اچھا کردار عطا فرما اچھے دن اچھی رات عطا فرما اللہ پوری امت کو بھاپ فرما پوری امت پر رحم فرما پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما پوری انسانیت پر ترس ڈالے پیارے اللہ بارہ رحمت کا نزول فرما پیارے اللہ شہر کی کاروباری بندی کو دور فرما اللہ اس بستی پر رحم فرما مسلمانوں کی تمام بستیوں پر رحم فرما اللہ تمام اہل ایمان کو کامل ایمان کی توفیق عطا فرما ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا موقع عطا فرما اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما اللہ ہم سب کو اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما اللہ کیسے دکھ اٹھا کر وہ دنیا کو تشریف لے گئے ہیں اللہ کیسی مشکلات جھیل کر گئے ہیں اللہ تائف میں ان کا مبارک خون بہایا گیا اللہ باشے نے مار مار کر زخمی کر دیا اللہ بھرے بازار میں ایک اکیلے انسان کو چاروں طرف سے مارا جا رہا ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے اللہ اس شخص کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ اللہ اللہ عہد میں ان کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے گڑھے میں ان کو گرا دیا گیا اللہ آپ کے پاس رسول کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا اللہ اللہ اسی مسمت آپ کے پیغمبر نے کہا تھا شرجی وجہ نبی دمن وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو لہو لہان کر دیا اللہ اللہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے نکلتے تھے صرف سویرے جاتے نہا دھو کر جاتے سفید بجلا کپڑا پہن کر جاتے کسی دروازے پر جاتے تو دھکارا جاتا کسی دروازے پہ جاتے تو گندگی پھینک دی جاتی کہیں کانٹے بچھا دیے جاتے کہیں مجنو اور دیواروں کی پکار لگائی جاتی کہیں پتھر مارے جاتے ہیں اللہ جب آپ کے محبوب شام کو گھر واپس آتے تھے تو کپڑا کہیں کہیں سے پھٹا ہوا ہوتا کہیں زخم لگا ہوا ہوتا اللہ کی چہیتی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ گھر کے دروازے پر نکل کر آیا کرتی تھی اور وہی اپنے ابو کو استقبال کرتی ہاتھ پکڑ کر محبت سے اندر جاتی اور اس کے بعد زخموں پر نظر پڑتی تو جان کو آ جاتا تھا اور گھر میں ایسی غربت تھی کہ کوئی دوا نہیں ہوتی تھی تو حضور کے زخموں پر لگا دی جائے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کھجور کی چٹائی چلا کر اس کی رات اپنے ابو کے زخموں پر لگاتی جاتی اور کہتی تھی ابو آپ کو کب تک ستایا جائے گا کب تک آپ کو اس طرح مارا جائے گا کب تک آپ پر ظلم کیا جائے گا اللہ ان قربانیوں کو قبول کرنا خاندان کی قربانیوں کو قبول کرنا رحم و رحمت کا معاملہ کرنا ان کے سب میں ہم سب کی مغفرت کرنا اللہ ہم تو خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں آرام کی دن سو جاتے ہیں مگر ہمارے آتا اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور وہ پاتے سے ہوتے تھے اللہ تین تین مہینے تک ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا حضور کی وفات کے کئی سال کے بعد ہماری ماں عائشہ روزے کی حالت میں تھی افطار کے وقت دسترخوان پر آ کر بیٹھی کئی طرح کی نعمتیں دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی بس اچانک ہماری ماں کو رونا آ گیا اور ہمارے میرے شاہ جو پٹے میں چھپا کر کشتیاں لے لے لے کر گھومنے لگی خاجمہ نے کہا اپنی جان کیا ہو گیا اذان ہو رہی ہے آپ اس کیوں نہیں کرتی ہیں آپ دن بھر روزے سے تھی بھوکی تھی پیاسی تھی امی کھا لیجیے امی کھجور دے دیجیے امی پانی پی لیجیے مگر ہماری امی کا رونا بڑھتا گیا جب خاتمہ نے اصرار کیا تو روتے روتے ہماری ماں نے کہا کہ آج دفتر خان پر کئی طرح کی دیکھ کر مجھ کو اپنے سرکار کا گھر جاتا گیا اس وقت بھی روزے رکھے جاتے تھے اس وقت بھی کے لیے بھیجتا تھا مگر خان پر رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آج کا بہت یاد آ گیا ہے یہ کہہ کر روٹی بھی گئی اور اپنے رشتے پر جا کر لوٹ گئی ان دن ایک بھی کے لیے نہیں کھایا روٹی رہی روتی رہی اپنے سرکار کو یاد کرتی رہی اللہ پاک میرے پاس چاہے چند کے مقام میں امور کا کرا اللہ ان کی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما اللہ آفیت والی موت عطا فرما سہولت والی موت عطا فرما کرنے والی موت عطا فرما پتر پر مرنے سے بچا شک پر مرنے سے بچا ہم سب کو نجات عطا فرما نجات عطا فرما نجات عطا فرما اللہ آخرت کی ذمت سے حفاظت فرما اللہ آپ نے دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے اللہ اگر آپ کی سچائی کا پردہ ہمارے گناہوں پر سے ہٹا دیا جائے تو اللہ کوئی شخص ہمارے تکلیف کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرے گا کوئی ہم پر چھوٹنا بھی گوارا نہیں کرے گا اللہ آپ کے کرم کو چھپا لیا اللہ آخرت میں بھی کو چھپا لیجیے اللہ خدا اللہ اللہ اگر آپ کو قیامت کے دن ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا دیا تو اللہ اللہ ہم تو ضرور ہو جائیں گے اللہ آخری کا مجمع ہوگا اللہ سارے لوگ جمع ہوں گے ہمارے ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے ہمارے شاگرد بھی ہوں گے ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے ہماری اولادیں بھی ہوں گی اللہ اس وقت جب ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا تو ہمارے ماں باپ اور کہ ہم اپنے بچے کو نیک سمجھتے تھے یہ تو بہت بڑا مجرم نکلا اللہ ہماری اولاد کہے گی کہ ہم اپنے ابو کو تحجد بار سمجھتے تھے یہ تو بہت دل میں کام کر کے آئے ہیں اللہ ہمارے اساتذہ کہیں گے کہ ہم اپنے شاگردوں کو شریف سمجھتے تھے مگر یہ تو بہت سارے گنا کروا کے لایا ہے اللہ اپنے فضل سے قیامت کی ذمت سے حفاظت کرنا قیامت کی ذمت کی حفاظت کروا اپنے رد و غصے سے حفاظت کروا جنت الفردوس میں داخلہ عنایت پر باعث داخلہ عنایت پر باعث داخلہ عنایت کرما اللہ اللہ ہم ایک ایک دن اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں وقت پورا ہو جائے گا تو دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے پیارے اللہ آج آگے پیچھے چلنے والے کئی لوگ ہیں ملنے جلنے والے ہیں دوست احباب ہیں بیوی بچے ہیں اللہ بیمار پڑتے ہیں تو لوگ علاج کی فکر کرتے ہیں مگر اللہ جب مر جائیں گے ہمارے کپڑے اتار کر کی چادر دی جائے گی اور مگر مٹی کے نیچے قبر میں دبا دیا جائے گا تو اللہ سارے سہارے اس وقت ٹوٹ ٹوٹ جائیں گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا کوئی آزاد سے بچانے والا نہیں ہوگا کوئی بہت کا تو نہیں ہوگا اللہ دنیا کے ساتھ بچھو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں قبر کے ساتھ بچھو کرتے اس سے مقابلہ کر پائیں گے قبر کے بچوں کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے اللہ قبر کے آزاد سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرما ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما اچھا کردار عطا فرما خدمت کا جذبہ عطا فرما اللہ دنیا میں بہت سارے غریب اور مخلوص بچے ہیں اللہ وہ ہماری مدد کے مستحق ہے ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے اللہ دنیا میں کتنے قریب ایسے ہیں جن کے گھروں میں کئی کئی وقت چولہا بھی نہیں جلتا ہے اللہ کتنے غریبوں کے مکان ایسے ہیں جہاں کئی کئی مہینے تک دودھ کی چائے بھی نہیں بنتی اللہ ان غریبوں کے لیے خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب ان کے گھر میں دودھ کی چائے بن جاتی ہے پیارے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان غریبوں کی مدد کی توفیق عطا کرنا استطاعت کا جذبہ استطاعت عطا کرنا خدمت کا جذبہ عطا کرنا ہم سب کو قوت عطا کرنا ہم سب کو وسعت عطا کرنا اللہ تب تنگی سے ہم سب کی حفاظت تنگ دلی سے حفاظت فرما تکبر سے حفاظت فرما بڑائی کے جذبات سے حفاظت فرما لذتوں اور خواہشات سے حفاظت فرما نفس کی خواہشات سے حفاظت فرما شیطان کی شیطنت سے حفاظت فرما ماترین کے مکر سے حفاظت فرما حاصدین کے حسد سے حفاظت فرما اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما اللہ آپ کے بہت ہی کر مخلص بنتے ہیں شیخ عبد القادر دیوان رحمت اللہ علیہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ننگے سر کنٹینیوں پر پیشانی رکھے ہوئے پڑے ہیں اور زور زور سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہتے اللہ مجھ گنہ گار کو معاف کرنا اور اگر میں معاف کیے جانے کے لائق نہ ہوں تو قیادت کے دن مجھ کو اندھا بنا رہ کر اٹھا رہا تاکہ نیک انسانوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ قیادت کی شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما جس کی جو پریشانی ہے اپنے فضل سے دور فرما جو بے مکان ہوئے مکان عطا فرما جو بے روزگار ہوئے روزگار عطا فرما اللہ جو لوگ جو کہ اولاد انہیں اولاد عطا فرما اللہ جو لوگ بے اسباب ہے ان کو اسباب کی فراوانی عطا فرما اللہ جن کو اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ اپنے فضل و کرم سے دل دیائی بچیوں کے لیے اچھے جوڑے عطا فرما اسباب میں کا میسر فرما اسباب میں کا میسر فرما اسباب میں کا میسر فرما اللہ بارہ رحمت کو نظر فرما شہر کی مندی کو دور فرما آفیت والی برکت والی روزی عطا فرما اس پورے مجمعے کی مخترت فرما اسی وقت مخترت فرما اسی وقت کرم کی نظر عطا فرما ابھی کرم کرم کی نظر آتا فرما اللہ یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کرم کی نظر آتا فرما کہیں اس کے جواب میں آپ یہ نہ کہیں کہ ہٹو گنہ گارو ناپاک انسان ہو کارو ہمیشہ گنا کرتے ہو ہمیشہ نافرمانی کرتے ہو تمہاری زبانیں ناپاک تمہاری آنکھیں ناپاک تمہارے دل ناپاک تم کے اتفاق میں آنے کے بعد بھی اچھے آہار نہ کر سکے یہاں بھی وقت ضائع کرتے رہے جاؤ کہیں اور کرم کی نظر کی بھیک مانگو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے مگر اللہ ہمیں بھی یہ کی اجازت دیجیے کہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا آپ نہیں بخشیں گے تو کون بخشے گا بس اسی وقت معاف فرما اللہ اسی وقت معاف فرما اسی وقت معاف اللہ کوئی شبہ آپ کی کی کرم اچھے انسانوں پر پڑا کرتی تھی ابو بکر عمر پر حسمان علی پر رضی اللہ عنہم اور آپ آپ آپ کے کے کے محبوب رسول کے صحابہ و یاد پر اللہ جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی جان مال وقت کر دیا اپنی جان کی قربانی دی اللہ ایسی ایسی قربانی کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ ندی میں پاس میں ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا ماں گزر چکی تھی یہ تین بچہ تھا صرف بات کا سایہ تھا ایک دن اس کے والد اس کو چھوڑ کر جہاد کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے وہ بچہ روز اپنے بات کو یاد کر کے روتا تھا ایک ایک دن انتظار کرتا تھا کئی ہفتوں کے بعد خبر سنی کہ لشکر واپس آ رہا ہے بس خوش ہو گیا جب مدینہ منورہ کے قریب لشکر آ گیا تو وہ بچہ ہٹتا کھیلتا مسکراتا اچھلتا کودتا نکلا سوچتا ہوا تو جا کر ابو کے پیروں سے لپٹ جاؤں گا دامن سے چمٹ جاؤں گا اور کہوں گا ابو امت چھوڑ کر جانا ابا جی امت چھوڑ کر جانا میری ماں تو ہے نہیں آپ ہی سے نپٹ کر سوتا ہوں یہ کہوں گا وہ کہوں گا سوچتا سوچتا نکلا گیا لشکر میں والد کا اونٹ پہچانتا تھا کو تلاش کیا اونٹ مل گیا مگر والد نہ ملے اور کہاں سے ملتے ہیں وہ تو آپ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے اس بچے کی کائنات جڑ چکی تھی ماں تو پہلے ہی جا چکی اب بات کا خالی اونٹ اوٹ کر ایک طرف گرا بھاگا بھاگا ڈالا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حاضر ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول میرا ابا کہاں ہے آپ اپنے ساتھ ان کو لے کر گئے تھے کہاں ہے میرا ابا جی میں ان کے پیروں سے لپٹنا چاہتا ہوں میں ان کے بالوں کو چمٹنا چاہتا ہوں اللہ آپ کے پاس رسول کا تین تو پوری انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا اللہ کی عزت کی قسم ان سے زیادہ مشکل انسان اس لیے زمین پر کوئی پیدا نہیں کیا گیا اللہ سے زیادہ رحم کس پہ ہو سکتا اللہ اللہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ وہ ہے جس کے والد شہید ہو چکے ہیں اور ماں بھی پہلے سے گزر چکی ہے تو ان کا دل بھر آیا اور ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بچے کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے اس لیے آنسو کو چھپانے کے لیے چہرہ پھیر لیا وہ بچہ طرف کر دوسری طرف سے آ گیا بے چین تھا کہنے لگا اللہ کے رسول آپ جواب کیوں نہیں مرحمت کرواتے ہیں میرا ابا جی کہا ہے اب حضور سے رہا نہیں گیا سوائی سے نیچے اتر کر آئے روتے ہوئے بچے کو سینے سے چمتا دیا اور اس کو اس کے دانوں کو چیما اور گوسا دیا اور میرا بیٹا قبر کرنا اللہ نے تیرے باپ کو اپنے راستے میں قبول کروا دیا پھر اللہ نے اپنے راستے میں تیرے باپ کو قبول کروا دیا اور تو خوش ہوتا آج تو محمد کے باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے خوش ہو جا محمد تیرا باپ ہے اور آئسہ تیری ماں ہے محمد تیرا باپ ہے اللہ اللہ ہم سب کو نگاہ کرم کے منتظر ہے اللہ ہم سب کو نگاہ کرم عطا فرما نگاہ کرم عطا فرما نگاہ کرم عطا فرما اللہ تعالیٰ پریشان ہے کی مدد فرمائے ہے اللہ تعالیٰ عید ہے عید کے دن ہم سب خوشی خوشی عیدگاہ جائیں گے نماز پڑھ کر کروں پہ بیٹھیں گے مٹھائیاں کھائیں گے اللہ خوب اچھے اچھے اقتدا استعمال کریں گے عیدی دیں گے اور عیدی وصول کریں گے مگر اللہ اللہ جن کے گھروں کے بچے نوجوان بے قصور جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں اللہ ان گھروں میں عید کے دن بھی ماتم ہو رہا ہے اللہ بوڑھے ماں باپ کے بچے کو یاد کر کر کے پڑھتے ہوئے اللہ اللہ ان جوانوں کی بیویاں چاند رات کو میں چھپا چھپا کر رہیں گی اللہ ان کا اپنے سردار کی یاد آئے گی اللہ ان کے ارمانوں کو خود ہو جائے گا ارے اللہ ان کے دن صبح چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کا دامن گے کہیں گے امی ابو انگلی پکڑ کر عید گاہ چاہ رہے ہیں کہا ہے ہمارے ابو ہم بھی ان کی انگلی پکڑ کر عید گاہ چاہیں گے ہم ان سے عید لیں گے اللہ اس وقت ماں کے دل پر کیس کا صدمہ گزرے گا وہ اپنے بچوں کو کیا جواب دے پائے گی اللہ عید کے دن پوری ماں دس روپئے کا نوٹ لے کر اپنے گھر کے دروازے کی چوکٹ کو پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی بیٹی کی کوئی موجودہ ظاہر جائے تو کرشمہ ظاہر ہو جائے سب کے بچے آ رہے ہیں تو میرا بچہ بھی کہیں سے آ جائے تو میں اس کو دس روپے کی نوٹ دوں گی اور کہوں گی ایک غریب ماں کی عید ہے اس کو قبول کر لے اللہ اللہ خود ان کرے گی جہانوں پر کیا گزرے گی یہ عید کی رات کبھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اللہ اللہ کو اپنے اپنے اپنے دامن سے منہ چھپا کر رہیں گے اللہ ان کو یاد آئے گی کہ میری چھوٹی سی بچی اس وقت کیا کر رہی ہے گی وہ سوچیں گے کہ میرا بچہ کل کس کی امی پکڑ کر لکھا جائے گا اللہ وہ سوچیں گے کہ میری ماں کس کو اپنے ہاتھوں سے بھی دے گی اللہ اللہ رحم فرما اللہ رحم فرما اللہ ان کو صرف اس لیے قید کر دیا گیا کہ وہ آپ کا نام لیتے ہیں آپ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما ہم سب کی مدد فرما اس پورے مجمے کی محفرت فرما ہماری مرادوں کو پورا فرما اسی وقت مرادوں کو پورا فرما اللہ محرومی سے حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے درد سے ساری ہاتھ میں لوٹا کا واسطہ صحابہ کا واسطہ رسول کا واسطہ سے رہنے والے ان کے مقدس خون کا واسطہ اللہ ہم سب کو ماضی کی مراد عطا فرمایا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرما اللہ ہمیں ہم سب کو نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرما ہم سب کی نفیت فرما اللہ اس بندے میں بوڑھے بھی ہیں جن کی سفید سپرداریوں سے آپ کو شرم آتی ہے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو گناہ سے معصوم ہے اللہ کسی بچے ہی کے قبول کو قبول کرنا اللہ اللہ ہم آدمی ہے اللہ اس کے لوگ ان کے سینوں میں آپ کا پاس کلام ہے اللہ کسی کے عادی جو آپ کو پسند ہوگی اسی کی برکت سے ہم سب کی دعا کو قبول کرنا اللہ اللہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے گا تو نہیں ملے گا اللہ تم نے لوگ پچھلے رمضان میں زندہ تھے رمضان میں وہ جن رہے ہے پیارے اللہ میں سے پتہ بھی کون زندہ رہے گا کون دوست دوست اللہ میں کسی وقت میں فرما اسی وقت میں فرق فرما معاف با اسی وقت اسی وقت معاف فرما اسی وقت معاف فرما اسی وقت معاف فرما اللہ ہم سب کو اس رمضان میں جہنم کی آگ سے رہائی پانے والے میں شامل فرما آزادی عطا فرما ہمارے ماں باپ کو آزادی عطا فرما اللہ جہنم کی آج سے ہم سب کو رہائی عطا فرما جو مانگا ہے عطا فرما جو نہیں مان سکے وہ بھی عطا فرما ہمارے احتساب کو قبول فرما خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما خیر عطا فرما ان کے مسئلوں میں برکت عطا فرما ہر ایک کی خدمت کو قبول فرما اللہ جمالوں کی جماعتوں میں برکت عطا فرما جن لوگوں نے بہار کے لیے کہا لکھا اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما اللہ یہ اعتباد کو آ رہے ہوتے والے میں بھی ہم اچھا سمجھ کر دعا کی درخواست کی اور نہ جانے کتنے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا اللہ ہم کو نیک سمجھتے ہیں اس لیے دعا کے لیے کہتے ہیں مگر اللہ آپ تو اتنے جانتے ہیں کہ ہم ناپاس بندے ہیں گنہگار ہیں ہمارا اور ہمارے جسم پر اجلے کپڑے ضرور ہیں مگر ہمارا دل کالے کبے سے زیادہ سیاہ ہو چکا ہے ان کے حسن دل کی لاز رکھ لے اس کے دل کی لاز